ابن جریج یہ خبر دیتے ہیں کہ سفیان کہتے ہیں کہ ان کو کثیر نے اپنے باپ سے بیان کیا لیکن جب سفیان نے کثیر سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ سے نہیں سنا بلکہ کسی رشتہ دار سے سنا اور وہ میرے دادا سے روایت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سہم کے دروازے کے قریب نماز پڑھی اور آپ اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی سترا نہیں تھا حدیث نمبر پندرہ سو نو مسند احمد